کھانے پر ختم شریف پڑھنا عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے یہ صاحب آپ کا تو پہلے کچھ چیزیں دعوت کی وہ سامنے لائی جاتی ہیں پھر پیر صاحب کو یا مولوی صاحب کو یا حافظ صاحب کو بلایا جاتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ کر سور فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر وہ کھانا اندر واپس لے جایا جاتا ہے پھر اور کھانے آتے ہیں یہ ہے ماشاء اللہ اس سلسلے میں مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کی تو اس میں کون سی خرابی ہے اسی طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں جا ادق صفحہ نمبر دو سو چون اسی طرح مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے مگر اس کے سبب سے وصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کوئی خلل نہیں الحجت الفاتحہ صفحہ نمبر سولہ جواب مگر شریعت متحرہ میں اس کی کوئی اصلیت نظر نہیں آتی اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ خیر القرون میں نہیں تھی اس لیے اس سے قرآن و احادیث خادی ہیں مگر اسلاف نے اس رسم کی مذمت فرمائی ہے مثلا فتاوى سمرقندية ما هي قراءة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة فتاوى سمرقندية بهوال الجنة صفة نمبر 155 سورة فاتحة وسورة إخلاص وسورة كافرون كان پر پڑھنا بدعت ہے خود مول بریلوی عالم مولوی محمد صالح تحفة الأحباب میں لکھتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر اس پر کچھ پڑھنا یہ رسم سوائے ہندوستان کے اور کسی اسلامی ملک میں راج نہیں ہے رائج نہیں ہے تحفت الاحباب صفحہ ایک سو بائیس